کوئی نہیں میرا کوئی نہیں کوئی نہیں میرا کوئی نہیں جو کچھ بھی مانگنا سے مانگ اللہ شہ امبیا سے مانگ اب تک کہاں اندھیروں میں بھٹکا ہوا تھا تو گر روشنی کی چار تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوالی آیا ہوں میں بن کے سوالی آیا ہوں میں جھولی خالی لایا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا مجھے نظر کرم کی بھیک ملے مجھے نظر کرم سہارا دیجئے سرکار بے سہاروں کو بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے اگر حضور کی رحمت کا آسرا ہو جائے زمانے میں مجھے جینے کا حوصلہ ہو جائے آقا بھیک آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک بھیک ملے خود دے کے کہتے ہیں مگتوں کی خیر ہو ایسا سخی دربار تو دیکھا نہیں کوئی آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے میں جھولی خالی لایا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میری گناہ ہمیں گزری ہے زندگی ساری میری گناہ ہمیں گزری ہے زندگی ساری میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری میں تجھ کو بھول گیا تھا اے رحمت باری گناہ گار سہی پھر بھی خوش نصیب ہوں میں شریک امت عالی میں اے حبیب ہوں میں میں خاک بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا میں خاک بن کے فضا میں بکھر گیا ہوتا وسیلہ ملتا نہ تیرا تو مر گیا ہوتا بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے نظر کرم کی ملے میں جھولی خالی لایا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا بخشش گناہوں کی خدا کر دے ہماری تو جتنی خطائیں ہو گئی کر معاف ساری تو دامن میں لے کے آئے ہیں کتنی دعائیں ہم مشکل ہماری دور ہو اب ہونا کوئی غم بس اور سن لے ذرا صدا میری بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے میں جھولی خالی لایا ہوں میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا رمضان میں اتارا ہے تو نے قرآن کو بڑھا دیا ہے اور بھی روزے کی شان کو آنسو بھری ہوئی ہے یہ آنکھیں ہماری آج ہم تو بہت برے گئے تو رکھنا ہماری لاج اب دیکھ لے سجدوں میں رونے والوں کو کہ تیرے ذکر میں آنکھیں بھی دھونے والوں کو بھیک ملے آقا بھیک ملے آقا بھیک ملے مجھے نظر کرم کی بھیک ملے میں جھولی خالی لایا ہوں سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا میں بن کے سوالی آیا ہوں میں بن کے سوالی آیا ہوں میں جھولی خالی لایا ہوں میرا کوئی سوا میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں کوئی نہیں میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں میرا کوئی نہیں